السلام علیکم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو پچھلے لیکچر میں ہم نے اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری کا انٹروڈکشن کیا تھا اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری میں ہم نے دیکھا تھا تین طرح کی چیزیں ہیں تین کمپوننٹس کے اوپر یہ بلڈ کی گئی ہے پہلے کنٹینرز ہیں دوسرے اٹریٹرز ہیں اور تیسرے ہیں ہم نے کنٹینر سے کیا container is any data structure that contain some other elements جیسے کہ array we can see is a container standard template library میں کنٹینرز میں بھی آگے تین طرح کے ہیں سیکوینس کنٹینر ایسوسیٹو کنٹینر اور کنٹینر اڈیپٹر سیکوینس کنٹینرز وہ کنٹینرس ہیں جس میں ایک ہی ٹائپ کے ایلیمنٹس ایک لینئر ارینجمنٹ میں پڑے ہوتے ہیں لینئر ارینجمنٹ میں مراد ایک کے بعد دوسرے ایک ہی لائن میں جا رہے ہیں کہیں پہ برانچنگ نہیں آ رہی ہیں کسی ایک ایلیمنٹ کے بعد دو یا تین ایلیمنٹس ایک دم سے ایک ہی لیول پہ نہیں آ جاتے جیسے کہ ٹری کا اسٹرکچر ہے that is a non linear structure array is a linear structure one element after the other element in line so sequence are container which contain elements of same type in a linear arrangement اور تین طرح کے سیکوینس کنٹینر ہیں جو کہ ایس ٹی ایل ڈیفائن کرتا ہے پہلا ویکٹر ٹائپ جہاں پہ اگین لینئر ارینجمنٹ موجود ہے elements very efficiently at the back of the insert بھی کیے جا سکتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کیے جا سکتے ہیں اسی طرح ڈبل کیو ایک دوسرا سیکوینس کنٹینر ہے جس میں کنٹینر کے دونوں اینڈس کے اوپر اسٹارٹ میں اور بیک کے اوپر دونوں پہ ایفیشینٹلی انسرشنس اور ڈیلیشنس ہو سکتی ہیں اور ان دونوں کے کسی بھی ایلیمنٹ کو رینڈملی ایکسس کیا جا سکتا ہے یعنی ویکٹر اور ڈبل اینڈیڈ کیو کے کنٹینرس کے کسی بھی ایلیمنٹ کو رینڈملی ایکسس کیا جا سکتا ہے تیسرا سیکوینس کنٹینر لسٹ یا چین تھا کہ اس طرح کے ایلیمنٹس ایک دوسرے میں چین کے ذریعے بندھے ہوئے ہیں اس میں کسی بھی جگہ پہ کنٹینر میں کسی بھی پوزیشن کے اوپر ایلیمنٹ کو ایفیشنٹلی انسرٹ اور ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ایلیمنٹ کو رینڈملی ایکسس نہیں کیا جا سکتا دوسرے کائنڈ آف کنٹینر جو ہیں وہ ایسوسیٹو کنٹینر ہے ایسوسیشن کی ٹرم اس وجہ سے آئی ہے کہ نارملی ایلیمنٹ کے ساتھ ایک کی ایسوسیٹڈ ہوتی ہے جس کی کی وجہ سے اس کنٹینر میں ایلیمنٹس کو سرچ کیا جا سکتا ہے اور اس میں چار کنٹینرز ہیں ایسوسیٹو کنٹینر کی کلاس میں چار کنٹینر ڈیفائن کیے گئے ہیں سیٹ نارمل سیٹ کا جو آپریشن ہے جس کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈسٹنکٹ ہونے چاہیے ملٹی سیٹ جس میں ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈپلیکیٹ ہو سکتے ہیں میپ جسٹ لائک سیٹ لیکن یہاں پہ ایلیمنٹ کے ساتھ کی ایکسپلسٹلی ایسوسیٹ کی گئی ہے کیز جو ہیں میپ میں وہ ساری ڈسٹنکٹ ہونی چاہیے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈپلیکیٹ ہو سکتے ہیں اور ملٹی میپ میں کی بھی ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہے سو سیٹ اور میپ میں جو بیسک ڈفرینس ہے ایس ٹی ایل کی ٹرمینالوجی میں وہ یہ ہے کہ سیٹ میں کی اور ایلیمنٹ ایک ہی چیز ہے ہم جب سیٹ کو ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس میں ایلیمنٹس انسرٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سیٹ کا ایلیمنٹ ہے اور یہ کی ہے انٹرنلی کی اور سیٹ کے ایلیمنٹ کو وہ ایک ہی ٹریٹ کرتے ہیں جبکہ میپ کے کیس میں جب ہم ایلیمنٹ انسرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اسپیسیفکلی کی اور ایلیمنٹ جو ہیں وہ علیحدہ سے ان کی ٹائپ بھی ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے اور جب ہم انسرٹ کر رہے ہیں تو ان کی ویلوز بھی دینی پڑتی ہیں ڈسٹنکٹلی یہ دونوں ٹائپ کے containers that is sequence containers اور associative container first class containers کہلاتے ہیں ایس ٹی ایل کی ٹرمینالوجی میں first class in the sense that they are build on their own as opposed to these the third type of container دیگر don't have an underlying data structure یہ کنٹینر اڈیپٹر جو ہیں they are build on top of first class containers یعنی کہ underlying structure first class container کا یوز کیا جاتا ہے اور اس کی بیسس کے اوپر ہم یہ کنٹینر اڈیپٹرس بنا لیتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فنکشنالٹی کو فرسٹ کلاس کنٹینر کی فنکشنالٹی کو کنسٹرین کر کے یہ کنٹینر اڈیپٹرس بنائے گئے ہیں اور یہ تین طرح کے کنٹینر اڈیپٹرس ہیں اسٹیک میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ چیزیں اگر ہم ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جائیں اور جب چیز رکھنی ہے اوپر رکھیں اور جب چیز ریموو کرنی ہے تو صرف اوپر سے اتاری جائے تو یہ اسٹیک ہے اس کے بعد دوسرا کنٹینر اڈیپٹر کیو ہے جیسے کہ ہم لائنیں بناتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے بینک میں جاتے ہیں ٹکٹ لینے جاتے ہیں پی آئی اے وغیرہ میں یا سین میں ٹکٹ لینے جاتے ہیں کیوں بناتے ہیں اس چیز کو پروگرامنگ میں اگر ہم نے اسی کانسیپٹ کو یوز کرنا ہے تو ہم کیوں کرتے ہیں کیوں میں بیسیکلی کیوں کے آخر میں آ کے کوئی چیز کیوں کا پارٹ بنتی ہے اور کیوں کے فرنٹ سے ایک سروس دی جاتی ہے تو اگر یہ والے سینیری ہو تو ہم اس کیو کنٹینر اڈیپٹر کو یوز کر سکتے ہیں اور تیسرا پرائرٹی کیو کہ ایلیمنٹ کیو میں جیسے آ رہے ہیں بیک پہ لگ رہے ہیں لیکن سروس اسے پرووائڈ کی جا رہی ہے جس کی پرائرٹی ہائی ہے جیسے کہ نارملی ہمارے کلچر کے مطابق اگر خواتین اور مرد دونوں ہی ایک کیو میں ہوں تو نارملی ہم خواتین کو پرائرٹی دے دیتے ہیں کہ انہیں سروس پہلے پرووائڈ کر دی جائے سو یہ پرائرٹی کیو کا کانسیپٹ تھا سو پچھلے لیکچر کے اختتام ہم نے اسی چیز پہ کیا تھا ایس ٹی ایل کے کنٹینر پارٹ کو ہم نے کور کر لیا تھا آج ہم اس کے باقی دو پارٹ اٹریٹرس اور الگوریتمس کو کور کریں گے اٹریٹر جیسے کہ دو لیکچر پہلے ہم دیکھ دیکھا ہیں ہم نے اٹریٹر خود بلڈ بھی کیا ہے they are basically types that are defined by S T L اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ اٹریٹر وہی کام کر رہے ہیں کنٹینر کے ساتھ جو کہ نارمل پوائنٹر کرتے ہیں ordinary data structure for example array کے ساتھ اور اٹریٹر جو ہم نے پیچھے بنایا تھا اور ایس ٹی ایل میں بھی اٹریٹرس کے اوپر کم از کم فنکشنلٹی جو دی جاتی ہے وہ اس ڈی ریفرنسنگ اور پلس پلس کی جاتی ہے اور بھی دی جاتی ہیں جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے وہ دیکھتے رہیں گے پانچ کیٹیگری کے اٹریٹر ڈیفائن کیے گئے ہیں ایس ٹی ایل لائبریری میں اسٹینڈرڈ لائبریری میں ان پٹ اٹریٹرس یہ وہ اٹریٹرز ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم نے صرف ان پٹ کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا اسی طرح آؤٹ پٹ اٹریٹرس ان سچویشنز میں یوز کرنا ہے جہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے صرف آؤٹ پٹ کرنا ہے چیزوں فارورڈ اٹریٹرس یہ وہ اٹریٹرز ہیں جو کہ ان پٹ آؤٹ پٹ دونوں کیپیبلٹیز جو ہیں کمبائن کرتے ہیں bidirectional random access iterator یہ پانچ ڈفرنٹ کیٹیگریز اٹریٹرس کی ہیں جو کہ انہوں نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں اور ان میں سے جو بھی اپروپریٹ کیٹیگری ہے اس کو انہوں نے کنٹینر کے ساتھ آلریڈی ایسوسیٹ کر دیا ہوا ہے آئیے ون بائی ون ان کو دیکھتے ہیں quickly so these are the characteristics of input iterators they can read an element they are read only iterators ان کے ذریعے صرف ریڈ کر سکتے ہیں آؤٹ پٹ نہیں کر سکتے ہیں they can only move in forward direction one element at a time input iterator use کر رہے ہیں تو ہم ایک ایلیمنٹ کے ساتھ جب ہم نے ڈیل کر لیا تو نیکسٹ پہ جا سکتے ہیں وٹ از فارورڈ ڈائریکشن ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اگلے ایلیمنٹ سے ڈیل کیا پھر پچھلے ایلیمنٹ سے ڈیل کر لیں اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ جس ایلگوریدم میں ان پٹ اٹریٹر یوز ہو رہے ہیں وہ صرف کنٹینرز کے اوپر یا جو چیز بھی جس کے ساتھ اٹریٹر کو ایسوسیٹ کیا گیا ہے وہ اس کے اوپر صرف سنگل پاس ہی ہو سکتا ہے شروع سے لے کے جہاں تک ہم نے جانا ہے جائیں اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ آگے پیچھے آگے پیچھے یوں موو نہیں کر سکتے output iterators reverse of input iterators they can only output or write an element they can not read an element so اگر یہ سچویشن ہے صرف آؤٹ پٹ ہی کرنا ہے ہم نے تو یہ یوز کر لیں گے جیسے ہم اسکرین کے اوپر سی آؤٹ کرتے ہیں ہم صرف آؤٹ کر رہے ہیں چیزیں اس سے ایسی سچویشن میں ہم آؤٹ پٹ ایٹریٹر یوز کر سکتے ہیں اور اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری نے آلریڈی یہ ایسوسیٹ کر دیا ہوا ہے ایسے کنٹینرز کے ساتھ یا ایسی سچویشن میں جہاں پہ صرف آؤٹ پٹ اونلی ریکوائرمنٹس ہوں ان پٹ ایٹریٹر کی طرح یہ بھی صرف فارورڈ ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو یوز کرتے ہوئے بھی ہم ایک سنگل پاس ہی کر سکتے ہیں اگر دوبارہ پاس کرنا ہے تو دوبارہ سے ری سٹارٹ کر کے پھر ہمیں کرنا پڑے گا فارورڈ اٹریٹرز یہ وہ اٹریٹرز ہیں جن میں ان پٹ آؤٹ پٹ دونوں کی کیپیبلٹیز پائی جاتی ہیں ان پٹ اٹریٹر اور آؤٹ پٹ اٹریٹر دونوں کی یہ ایلیمنٹس ان بھی کر سکتے ہیں یہ ایلیمنٹس آؤٹ بھی کر سکتے ہیں ان ایڈیشن کیونکہ یہ دونوں کی کیپیبلٹیز لیتے ہیں ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ کی اس کا مطلب ہے یہ صرف انہی سچویشن میں یوز کیے جانے چاہیے جہاں پہ ہم ایلیمنٹ جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں اس کو ہم ریڈ بھی کرنا چاہیں رائٹ بھی کرنا چاہیں سو اگر بوتھ ریڈ اینڈ رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہم کر سکتے ہیں اور ایڈیشنل چیز جو یہ ہے کہ ہم بک مارک کر سکتے ہیں ایک کو ریڈ کر کے ہم جیسے آگے چلے گئے اور ہم نے دوبارہ اسے ایکسیس کرنا ہے تو وہ ہم ایک اور ایٹریٹر سے اسے مارک کر لیا اور دوبارہ اسے ریڈ کر لیا input and output iterator کے ساتھ ہم بک مارک نہیں کر سکتے یعنی جس ایلیمنٹ سے ڈیل کر کے آگے چلے گئے ہیں اس ایلیمنٹ کو ہم دوبارہ ایک قسم کا ایکسیس نہیں کر سکتے جیسے ہم نے آؤٹ پٹ کر دیا کوئی کریکٹر اسکرین کے اوپر بھیج دیا اب ہم نارملی اسے اسکرین سے ریڈ نہیں کر سکتے ہمیں کوئی دوسرا میکنیزم چاہیے ہوگا جس کے ذریعے ہم جس ایلیمنٹ کو آؤٹ پٹ کر چکے ہوئے ہیں اسٹریم میں اسے ریڈ کر سکے bidirectional iterator these iterators have all can of forward iterator they can input they can output both they can move in both the directional forward بھی جا سکتے ہیں بیکورڈ بھی جا سکتے ہیں اسی وجہ سے ملٹی پاس اگر آپ نے کوئی الگریتم بنانا ہے کہ چار ایلیمنٹ آگے کے کچھ کام کیا پھر تین ایلیمنٹ واپس آ کے پھر پانچ ایلیمنٹ پھر آگے چلے گئے تو اگر آگے پیچھے موو کرنا ہے ہم نے تو ہم بائی ڈائریکشنل اٹریٹر یوز کر سکتے ہیں and lastly random iterator as the name it can directly access any element in a container with which it is associated and furthermore it provide all the capabilities of bidirectional iterators bidirectional میں ہم ایلیمنٹ بائی ایلیمنٹ فارورڈ یا element by element backward direction میں ڈال سکتے ہیں لیکن کسی ایک ایلیمنٹ کے اوپر کنٹینر کے ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے اس اٹریٹر کی کیپیبلٹی نہیں ہے وہ ون بائی ون موو کرتا ہے رینڈم ایکسس اٹریٹر جو ہیں جس کنٹینر کے ساتھ یہ اٹیچ ہیں یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ اس کنٹینر کے کسی بھی ایلیمنٹ کو ڈائریکٹلی ایکسس کیا جا سکے پہلی ایلیمنٹ کو آپ ایکسس کر رہے ہیں اپنے دسویں ایلیمنٹ کو ایکسس کرنا ہے you can directly jump from one to ten and access bidirectional میں یا فارورڈ میں یا باقی چاروں میں ون بائی ون کر کے ہمیں جانا پڑے گا دسویں تک پہنچے پھر اسے ایکسس کریں یہ سمری ہے کیپیبلٹیز اور power of iterators input and output iterators they stand on their own input iterator can only do the input and output iterators can only do the output آپ اسے زوم کر لیے جیسے سی ان ہے ہم نے ان پٹ کرنی ہے تو سی ان سے ہم صرف ان پٹ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم کوئی چیز آؤٹ پٹ نہیں کر سکتے اور سی آؤٹ کے ذریعے ہم صرف آؤٹ پٹ کر سکتے ہیں کچھ ان نہیں کر سکتے تو آؤٹ پٹ اٹریٹر جو ہے وہ نارملی ہم ان سچویشن میں یوز کرتے ہیں forward iterator they have all the powers of input and output iterator combined bidirectional have the power of forward plus the movement in two direction random access all the powers of bidirectional plus random accessing of any element of the container with which it is associated جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری نے آلریڈی ڈفرنٹ کنٹینرس کے ساتھ اپروپریٹ اٹریٹرس uh, کو ایسوسیٹ کر دیا ہوا ہے اور وہ آپ کے سامنے یہ ایسوسیشن دیکھ رہے ہیں ویکٹر کے ساتھ انہوں نے رینڈم ایکسس اٹریٹر کو ایسوسیٹ کر دیا ہوا ہے اسی طرح ڈی کیو کے ساتھ رینڈم ایکسس ہے جبکہ لسٹ کے ساتھ بائی ڈائریکشنل اٹریٹر ایسوسیٹ کیا گیا ہے جب میں ان کنٹینرس کی بات کر رہا تھا اس وقت بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ویکٹر اور ڈبل ہینڈیڈ کیو کے سیکوینس کنٹینر کے لیے ہم اس کے کسی بھی ایلیمنٹ کو رینڈملی ایکسس کر سکتے ہیں جبکہ لسٹ ایک ایسا اسٹرکچر ہے ایسا کنٹینر ہے جس میں ہمیں سیکوینشلی ایلیمنٹس کو ایکسس کرنا پڑتا ہے ایسوسیٹو کنٹینر جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ بائی ڈائریکشنل اٹریٹرس کام کرتے ہیں اور ان کو انہوں نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے جبکہ کنٹینر اڈیپٹر جو ہیں ان کے ساتھ کسی اٹریٹر کو اٹیچ نہیں کیا گیا بیسیکلی ان کے ساتھ انہوں نے آپریشنس دیے ہوئے ہیں جن کے ذریعے ہم ان کنٹینر اڈیپٹرس کو ایکسس کر سکتے ہیں ان کے ایلیمنٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں جیسے اسٹیک ہے اسٹیک میں جیسے میں نے کہا تھا یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں بکس کا ایک ریک اسٹیک سا پڑا ہوا ہے آپ اس کے اوپر بک رکھ سکتے ہو یہاں سے نکال سکتے ہو تو اس کے لیے انہوں نے اسپیشلائزڈ آپریشن دے دینے ہیں پش اور پاپ اسی طرح کیو اور پرائرٹی کیوز کے لیے انہوں نے ان کے اپروپریٹ فنکشنس دیے ہوئے ہیں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان اٹریٹرس کے اوپر آپریشن کون کون سے الاؤڈ ہیں here P stands for an iterator تمام کے تمام اٹریٹرس انکریمنٹ کا آپریٹر سپورٹ کرتے ہیں پری انکریمنٹ ہو یا پوسٹ انکریمنٹ ہو فارورڈ ڈائریکشن میں موو کرنے کے لیے ان پٹ اٹریٹرس یہ چند آپریشن سپورٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو آپ اسکرین کی ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں that is dereferencing operator کہ ان پٹ اٹریٹر جس ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس ایلیمنٹ کی ایکسیس ریڈ اونلی کے لیے پیرنتس میں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے just to emphasize used and R value یعنی یہ چیز صرف اسی ایلیمنٹ پہ یوز کی جا سکتی ہے جو کہ ہم جسے جس کی ویلیو ریڈ کر رہے ہیں ہم اسے رائٹ کرنے کے لیے یوز نہیں کر سکتے اگر آپ رائٹ کرنے کے لیے یوز کریں گے تو یہ ایرر ہے نیکسٹ لائن جو ہے اسائنمنٹ اٹریٹر ایک اٹریٹر دوسرے اٹریٹر کو اس اسائن کیا جا سکتا ہے اٹریٹر ایک دوسرے کو اسائن کیا جا سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ جو ویلیو ہے جس کو یہ اٹریٹر پوائنٹ کر رہا ہے اس کی اسائنمنٹ نہیں ہو رہی ہے یہ ان پٹ اٹریٹر ہے ایک تو یہ اسائنمنٹ کے لیے یوز ہی نہیں ہو سکتا یہ صرف ریڈ اونلی پرپز کے لیے ہو سکتا ہے here P P one and two are both input iterator so یہ جیسے پوائنٹر کی ویلو اسائن نہیں کی جاتی یہ exactly وہی چیز ہے پوائنٹر کی ویلو آپ اسائن کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو اگلے دو جو ہیں وہ ریلیشنل آپریٹرس ہیں اور نارملی جب ہم کنٹینر کے اوپر پاس کر رہے ہیں اس کی شروع سے لے کے اینڈ تک کی ویلو ایک اسپیسیفائڈ رینج میں اس کے ایلیمنٹ کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ بیسیکلی اس وقت کمپیرزن کے لیے یوز ہوتے ہیں کہ اینڈ تک پہنچ گئے ہیں کہ نہیں اس سیکوینس کے اینڈ تک پہنچ گئی ہیں کہ نہیں جس کے اوپر ہم نے اس اپنے سو کالڈ فور لوپ کو ختم کرنا ہے اور لاسٹلی ایکسیس آپریٹر جو ہے کہ اگر یہ اٹریٹر جس ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے وہ اسٹرکچرڈ ٹائپ کا ہے تو اس کے ممبر ایلیمنٹس کو ایکسس کرنے کے لیے آؤٹ پٹ اٹریٹر کے اوپر یہ صرف دو آپریٹرس ہیں ڈی ریفرنسنگ کا آپریٹر یہاں پہ ڈی ریفرنسنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اس کی ویلو کو آؤٹ پٹ کرنا چاہ رہے ہیں رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایل ویلو کے طور پر اگر یوز ہو اسائنمنٹ آپریٹر کے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر اسٹیرکس پی کر کے یوز کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی ویلو کو سو کالڈ ریڈ کرنے کے لیے آر ویلو کے طور پہ یوز کریں گے تو دیٹ از این ایرر یہ بات جو ہے یہ بڑا فائن پوائنٹ ہے اس کو ذرا غور ذہن میں رکھیے گا کہ اسٹیرکس پی اگر نارمل پوائنٹر ہو تو ہم آپ اور ہم یہ بات پہلے دیکھیں دیکھتے بھی آئے ہیں آپ نے پچھلے کورس میں بھی پڑھی ہے کہ اگر ایک پوائنٹر ہے نارمل ویریبل کی طرف اور ہم ہم اسے پی کے طور پہ یوز کریں تو ہم اسے ریڈ اور رائٹ کر سکتے ہیں اگر وہ آ, کسی کانسٹینٹ کی طرف بھی پوائنٹ کر رہا ہے وہ پوائنٹر ایون دین ہم اسے ریڈ کر سکتے ہیں اس میں رائٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آؤٹ پٹ اٹریٹر کے ساتھ جب ہم ڈی ریفرنسنگ کا لگا رہے ہیں تو ہم صرف اسے آؤٹ پٹ یا رائٹ پرپز یا ایل ویلو کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں ہم اسے آر ویلو کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے ہیں یہ بڑی اسٹرینج سی ریکوائرمنٹ ہے لیکن اس وجہ سے جسٹیفائڈ بنتی ہے کہ اگر لیٹ سے ہم نے سی آؤٹ کرنا ہے کسی چیز کو تو that's about we are writing it you don't need to read anything تو ہم نے ڈیزائنرز نے ایس ٹی ایل میں وہ کیپیبلٹی ہی نہیں دی کہ آپ اسے اسائنمنٹ آپریٹر کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یوز کر سکیں دیٹس ناٹ الاؤڈ اور دوسری چیز جو آ, یہاں پہ ہے وہ اسائنمنٹ ہے کہ آپ اسائنمنٹ کر سکتے ہیں ایک آؤٹ پٹ اٹریٹر کی ویلو دوسرے آؤٹ پٹ اٹریٹر میں یہ نہیں کہ یہ آ, جس ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے وہ ایلیمنٹ آپ اسائن کر رہے ہیں that is not the case یہ اسائنمنٹ آپریٹر کیا جس جیسے کہ پوائنٹرس ایک پوائنٹر کی ویلیو دوسرے پوائنٹر میں ڈالی جائے نہ کہ یہ جس کو پوائنٹ کر رہا ہے تو this is just like that forward iterators ان کے اوپر وہ سارے آپریشن الاؤڈ ہیں جو کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ آپریشن کے اوپر ابھی ہم نے دیکھے وہ فارورڈ اٹریٹرز پر بھی allowed bidirectional iterators bidirectional iterators کے اوپر ہم وہ سارے آپریشن کر سکتے ہیں جو کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ اور فارورڈ پہ کر سکتے ہیں پلس کیونکہ یہ بائی ڈائریکشنل ہیں دونوں ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں اس لیے ڈیکریمنٹ کے آپریٹرس بھی یا آپریشن بھی ان اٹریٹرس کے اوپر الاؤڈ کیے گئے ہیں از پری انکریمنٹ اور پوسٹ انکریمنٹ دونوں ہی آپریشن بائی ڈائریکشنل آپریٹر کے اوپر کام کرتے ہیں اور ان کی سمانٹک وہی ہے جو کہ نارمل پری انکریمنٹ اور پوسٹ انکریمنٹ آپریشن کی ہوتی ہے رینڈم ایکسس اٹریٹر یہ وہ سارے آپریشن الاؤ کرتا ہے جو کہ بائی ڈائریکشنل اٹریٹر الاؤ کرتے ہیں پلس رینڈم جمپ کے لیے جو کچھ ہمیں چاہیے وہ یہ الاؤ کرتے ہیں P is an iterator pointing to some element plus I I is a you can see number by which this element must be incremented this pointer must be incremented جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پوائنٹر میں ہم انٹ وغیرہ کو ایڈ کر سکتے ہیں ایگزیکٹلی وہی ہے so results results in in P plus I an iterator that points at element whose address is P plus I same as the semantic for P minus I اسی طرح یا جتنے بھی plus is equal to minus is equal to یہ بھی الاؤڈ ہیں اور سیمانٹک ان کی وہی ہے جو کہ نارمل ان آپریشنس کی ہے انڈیکسنگ کا آپریشن بھی الاؤڈ ہے P with in square brackets I اور اس کی سیمانٹک وہی ہے جو کہ پی پلس آئی کی ہے جیسے کہ آپ کو نارمل ارے اور پوائنٹر کی منیپولیشن میں یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں P one is less than P two relational operator returns true if P one is before P two in the container تو اگر کنٹینر کے اوپر یہ دو اٹریٹر آپ نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں تو اگر پی ون اٹریٹر جو ہے کنٹینر میں اس ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے جو کہ پی ٹو کا اٹریٹر جس ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس سے یہ پہلے ہے تو پھر یہ ریٹرن ٹرو کرے گا ادر وائز فالس کرے گا less than equal to semantic less than two والی ہے اور جو میں نے پی ون لیس دین پی ٹو کا کہا تھا اگر آپ اس میں لیس دین ٹو کا کر لیں تو یہ کام کرے گا same as the case with greater greater than than and to آئیے اب ان کی ایگزامپلس پہ آتے ہیں ابھی تک ہم نے کوئی ایگزامپل نہیں دیکھی اب ٹرن بائی ٹرن ان کی ایگزامپل دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے رینڈم ایکسس اٹریٹر کے اوپر آتے ہیں جس کی پاور سب سے زیادہ ہے اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اٹریٹرس کو ڈکلیئر کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ جو اسکرین کے اوپر لائن دیکھ رہے ہیں وہ ٹائپ ڈیف ہے آپ ٹائپ ڈیف پچھلے کورس سے جانتے ہیں کہ ٹائپ ڈیف کے بعد جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے S T D colon colon that is namespace vector int this is one thing اس کو نیا نام دیا جا رہا ہے انٹ ویکٹر جو کہ لاسٹ سیگمنٹ ہے اس ڈیکلریشن کا followed by semicolon so جہاں جہاں پہ انٹ ویکٹر یوز کیا جائے گا کمپائلر آٹومیٹیکلی سمجھ لے گا کہ اس کی جگہ بیسیکلی یہاں پہ S T D colon colon vector with in angle brackets int ہونا چاہیے تھا so this is int vector is a new name اور سی اور سی پلس پلس کی ٹرمینالوجی میں اسے ٹائپ ڈیف کہا جاتا ہے جب ویئر از اے کی ورڈ اور اکثر یہ چیز یوز کی جاتی ہے just to give another name to any type اور یہاں پہ ہم نے اس کو اس لیے یوز کیا ہے کہ ہماری ٹائپنگ ایفرٹ کچھ بچ جائے گی اور اسکرین کیونکہ ہماری چھوٹی ہے اس میں اگر یہ ساری ڈکلیریشن دیں تو وہ ایک لائن پہ نہیں آتی وہ ملٹیپل لائنس پہ چلی جاتی ہے سو کوڈ سنائپٹ میں مین ہے انٹ مین اس کے بعد ہم سائز کو ایز اے کانسٹینٹ انٹ لے رہے ہیں نیمڈ کانسٹینٹ ہے اس کا سائز تین کر رہے ہیں اور ہم ایک نارمل ارے جو ہے انٹ ٹائپ کی ارے وہ ڈکلیئر کر کے اسے انیشلائز کر رہے ہیں ون ٹو تھری سے int I array with in square bracket size is equal to with in brackets اور braces one comma two comma three so I array ایک انٹ ایرے ہے جس کا سائز تین ہے وہ ہم نے ڈکلیئر کی اور اسے انیشلائز کیا ون ٹو تھری ویلو سے اب ہم اس ایرے کو لے کے ایک ویکٹر uh, ڈیفائن uh, کر رہے ہیں جو کہ جس کی ٹائپ انٹ ہے انٹ ویکٹر یہ بیسیکلی وہی اوپر جو ٹائپ ڈیف کی ہوئی ہے int int vector vector I I V V is the the name of of جو کہ ہم ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں اور اسے ہم ڈکلیئر کر کے اس میں ویلو اسائن کرنا چاہتے ہیں اور ایک طریقہ جو ہے وہ ہم یہ آپ کو دکھا رہے ہیں پیچھے ہم نے جو ایگزامپل دیکھی تھی پچھلے لیکچر میں وہ ہم ایک ایم uh, ٹی ویکٹر ڈکلیئر کراتے تھے یہاں پہ ہم ویکٹر ڈکلیئر کرا رہے ہیں اور اسے انیشلائز کرا رہے ہیں in term of another data structure so یہ کیس جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی وی ہم I V which is an int vector اسے ہم ڈکلیئر کرا رہے ہیں اور اسے دو اٹریٹر دے رہے ہیں کہ اس ان اٹریٹر کے بیچ میں جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کے تو آپ جو نیا ویکٹر بنا رہے ہیں اس کو اس رینج کی ویلو سے انیشلائز کرا دیں ویکٹر کا سائز بھی اتنا ہے جتنا اس ان جو دو اٹریٹرز دیے جا رہے ہیں اس کی جو رینج کا سائز ہے وہی آپ کی ویکٹر جو آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں اس کا سائز ہوگا نا I array which is actually a pointer pointing to the first element of the array یہ it is acting as an iterator second argument is I array plus size so I array plus size is pointing to the memory location beyond the last element یعنی ارے میں آخری ایلیمنٹ میں تین پڑا ہوا ہے اس کے بعد جو میمری ہے اس کو یہ I array plus size point کر رہا ہے آپ کہیں گے یہ تو پوائنٹر ہیں انٹریٹرس نہیں ہیں سو اینی تھنگ جن کے اوپر یہ اٹریٹر کے آپریشنس چل سکتے ہیں اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری انہیں بھی اٹریٹر ہی کنسیڈر کرتی ہے پلس پلس کا آپریٹر مائنس مائنس کا operator pointer plus integer pointer کے اوپر انڈیکسنگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سارا کچھ نارمل پوائنٹر کے اوپر کیا جا سکتا ہے اس لیے یہ اٹریٹر کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں so look at the power of that this standard template library is giving it only says give me two iterators I don't need to know anything about the data structure with which these iterator وہ نارمل ارے ہے وہ سیٹ ہے وہ ڈبل ہینڈیڈ کیو ہے we don't care you simply give us those iterator اور ہم ان اٹریٹرس کی ویلو لے کے نیا ویکٹر جو بنا رہے ہیں ایک تو اس رینج کی سائز کا بنا دیں گے اور اس رینج سے ایلیمنٹس اٹھا کے ان میں کاپی بھی کر دیں گے so that is the power of generic generic program iterator پتا ہونے چاہیے آپ کو یہ پتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انڈر لائن ڈیٹا اسٹرکچر کیا next line is the important line جس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو اٹریٹر ہے وہ کیسے ڈکلیئر اور ڈیفائن کیا جا رہا ہے اسکرین پہ آپ یلو لائن دیکھ رہے ہیں that is the declaration and initialization of iterator ہم اٹریٹر آئی ٹی ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں اور اسے انیشلائز کرنا چاہ رہے ہیں اس کا سینٹیکس دیکھیے int vector basically this is اگر آپ وہ اسکرین کے ٹاپ پہ دیکھ لیں کہ انٹ ویکٹر کیا چیز ہے basically it is S T D colon colon namespace S T D میں کلاس ویکٹر ٹیمپلیٹ ڈیفائن کیا گیا ہے vector with in angle bracket int اور اس ٹیمپلیٹ کلاس کے بیچ میں اٹریٹر ٹائپ ڈیفائن کی گئی ہے ویکٹر کولن کولن اٹریٹر یہ اٹیچمنٹ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا لیکچر کے اسٹارٹ کے اوپر کہ اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری نے already appropriate category of iterator کو اٹیچ کر دیا ہوا ہے کنٹینر کے ساتھ اور یہ یہاں پہ یہ جو کولن کولن آپ انٹ ویکٹر کے بعد دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو اس چیز کو سرٹن کر رہا ہے آپ کو کہ یہ class template class vector int کے بیچ میں یہ اٹریٹر کی ٹائپ جو ہے وہ ڈکلیئر اور ڈیفائن کی گئی ہے یہ ڈیزائن جو ہے اٹریٹر کا کہ اس ڈیزائن سے ڈفرنٹ ہے جو کہ ہم نے آپ کو دو لیکچر پہلے دکھایا تھا اٹریٹر کا ہم نے اٹریٹر علیحدہ ڈکلیئر کیا تھا کنٹینر علیحدہ تھا اور اس کے بعد اس کی اٹیچمنٹ کی تھی that was one design and this is the different design that they have followed ان کے پیچھے کنسرن جو تھی وہ بیسیکلی ایفیشنسی کی کنسرن تھی so main point is that an appropriate category of iterator is already attached with every container اسی لیے ڈیکلریشن ہے int vector colon colon iterator name of the iterator I T اور اسے انیشلائز کیا جا رہا ہے is equal to I V dot begin یہ وہ بگن والا میتھڈ یا فرسٹ والا میتھڈ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کنٹینر کو سپورٹ کرنا چاہیے ہم نے فرسٹ کا ممبر فنکشن کا نام یوز کیا تھا ایس ٹی ایل کے ٹیمپلیٹ جو ہے ٹیمپلیٹ لائبریری جو ہے یہ کنسٹینٹلی بگن اور اینڈ کو یوز کر لی ہے فرسٹ اور بیونڈ کے لیے سو so یہ جو اٹریٹر جو ہے آئی ٹی جسے ہم نے ڈکلیئر کیا ہے اسے انیشلائز کر رہے ہیں I V the container that we have declare اس کے بگن میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے بگن میتھڈ ریٹرن کر رہا ہے iterator to the first element of the vector container so I to the first element of vector I V اور اس کے بعد جو لائن ہے وہ بیسیکلی سمپل فور کا لوپ ہم نے لگایا ہے اور فور کے لوپ کو لگا کے ہم نے آ, اس کی جو ایلیمنٹس ہیں اس کو آؤٹ پٹ کر دیا ہے فور کا لوپ ہے I is equal to zero سے لے کے آئی از لیس دین سائز اور آئی ٹی آئی یوز کیا ہے ہم نے سی آؤٹ کی لائن جو سیکنڈ لائن دیکھ رہے ہیں جس میں یلو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اٹریٹر کے اوپر انڈیکسنگ کا آپریشن یوز کیا گیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم دکھائے تھے آپ کو کہ رینڈم ایکسس اٹریٹر کے اوپر آپ انڈیکسنگ کا آپریشن یوز کر سکتے ہیں سو دس ٹیلز یو کہ اگر یہ ایرر نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب ہے آئی ٹی اٹریٹر جو ہے یہ رینڈم ایکسس ٹائپ کا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم آپ کو ویسے بھی بتا آئے تھے کہ ویکٹر کے ساتھ ایس ٹی ایل نے رینڈم ایکسس اٹریٹر کی کیپیبلٹی دی ہوئی ہیں اسے اٹیچ کر دیا ہوا یہ آؤٹ پٹ آ جائے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں bidirectional iterator again bidirectional iterator میں ہم نے سیٹ کے کنٹینر کو یوز کر لیا ہے ایگزیکٹلی exactly وہی چیز ہے جو اس سے پہلے ہم نے رینڈم ایکسس اٹریٹر کے کیس میں دیکھی تھی as far as the code is concern difference کہاں پہ ہے جو میں نے یلو میں ہائی لائٹ کر دیا ہے لیکن وہ یہ بھی کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہے سیٹ کے ساتھ اٹریٹر جو ہے وہ بائی ڈائریکشنل ہے سو یلو میں آپ دیکھ رہے ہیں int set that is a typedef colon colon iterator I T is equal to I S dot begin what is I S I S is the int set that we have declared in the line that is immediately above this yellow line so اس کنٹینر کا سیٹ کنٹینر کا جسے ابھی ہم نے ڈکلیئر کیا ہے ہم اس کا بیکن کا میتھڈ یوز کر لیتے ہیں باقی کوڈ ایکزیکٹلی وہی ہے جو ڈفرنس جو ہے وہ دیکھیے اینڈ پہ آئیے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے اس کے اوپر ایرر دیا ہوا ہے کہ کمپائلر ایرر دے رہا ہے کمپائلر کیوں ایرر دے رہا ہے اس وجہ سے ایرر دے رہا ہے کہ یہ جو اٹریٹر ہم نے ڈکلیئر کیا ہے یہ بائی ڈائریکشنل اٹریٹر ہے یہ رینڈم اٹریٹر نہیں ہے بائی ڈائریکشنل اٹریٹر کے ساتھ انڈیکسنگ کا آپریشن الاؤڈ نہیں ہے حالانکہ اٹریٹر کی ڈیکلریشن جو آپ نے پیچھے دیکھی تھی اور جو اب دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر آپ یلو لائن جو دیکھ رہے ہیں this is a fifth line from the bottom جو یلو میں ہے اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ اٹریٹر بائی ڈائریکشنل ہے کہ رینڈم ایکسس اٹریٹر ہے سو so, ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹیمپلیٹ لائبریری نے آلریڈی جو اٹریٹر سیٹ کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے وہ بائی ڈائریکشنل اٹریٹر ہے اس میں رینڈم ایکسیس کی کیپیبلٹی نہیں ہے کیوں رینڈم ایکسیس کی کیپیبلٹی نہیں ہے کیونکہ ایسوسیٹو کنٹینر جو ہیں وہ لینئر ارینجمنٹ میں نہیں پڑے ہوتے ان کی ارینجمنٹ کیونکہ نان لینئر ہے اس لیے آ, یہ پلس کا آپریشن جو ہے یہ صحیح کام نہیں کرتا سو بائی ڈائریکشنل آپریٹر کے لیے اب جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اگر ہمیں ایلیمنٹ ایکسیس کرنا ہے تو ہمیں اس طرح کرنا پڑے گا اگین لاسٹ لائن دیکھیے ہم اس کی ڈی ریفرنسنگ کر رہے ہیں اور ڈی ریفرنسنگ کرنے کے بعد ہم نے اسے پلس پلس کر دی کہ iterator is now pointing toward the next element dereferencing کے آپریٹر کی کیونکہ پریفرنس زیادہ ہے اس لیے پہلے ایلیمنٹ ایکسیس کیا جائے گا جس کی طرف اٹریٹر پوائنٹ کر رہا ہے اسے آؤٹ کیا جائے گا اس کے بعد اٹریٹر میں پلس پلس کیا جائے گا تاکہ وہ سیٹ کے نیکسٹ ایلیمنٹ کو پوائنٹ کر سکے یہ لمیٹیشن ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ بائی ڈائریکشنل اٹریٹر ہے رینڈم ایکسس اٹریٹر نہیں ہے اور یہ اسکرین کے اوپر اگین آؤٹ پٹ آ جائے گی جو آپ دیکھ رہے ہیں بائی ڈائریکشنل اٹریٹر جو ہے یہ دونوں ڈائریکشن میں موو کر سکتا ہے اس ایگزامپل میں کوڈ ایگزیکٹلی سیم ہے صرف ہم نے جو کیا ہے جو آپ یلو لائن میں دیکھ رہے ہیں سینٹر آف دا اسکرین میں جو اٹریٹر ہم نے ڈکلیئر کیا ہے اسے انیشلائز کر رہے ہیں اینڈ سے اینڈ کیا چیز ہے end gives uh, uh, us an iterator that is pointing to the element beyond the last اس ایلیمنٹ کے باہر جو ایمٹی میمری پڑی ہوئی ہے سو so کالڈ اس پہ یہ پوائنٹ کر رہا کیونکہ یہ لاسٹ ایلیمنٹ سے آگے پوائنٹ کر رہا ہے اس لیے سیکنڈ لاسٹ لائن دیکھیے جب ہم اس میں آؤٹ پٹ کروا رہے ہیں تو پہلے کرواتے ہیں اٹریٹر سے یہ ایم ٹی پہ پوائنٹ کر رہا تھا ڈکریمنٹ کیا یہ لاسٹ ایلیمنٹ پہ پوائنٹ کرنا شروع کر دیا اب ہم جو کچھ جس کی طرف یہ پوائنٹ کر رہا ہے اس کو آؤٹ کر رہے ہیں سو so, یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی یہ آؤٹ پٹ ہے from end to the first element اب یہ اسکرین پہ آپ اس کا ریزلٹ دیکھ رہے ہیں یہ تھری ٹو ون آ رہا ہے کیونکہ ہم نے بیکورڈ ڈائریکشن میں موو کرنا شروع کیا تھا اور بیکورڈ اس لیے پاسبل تھا کہ یہ بائی ڈائریکشنل اٹریٹر ہے اور اس میں کیپیبلٹی ہے فارورڈ اور بیکورڈ موو کرنے کی ان پٹ اٹریٹرس اس ایگزامپل میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ان پٹ اٹریٹر جو ہیں وہ کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ ان پٹ اٹریٹر کو سی ان سے اٹیچ کروائیں گے ان پٹ اسٹریم سے اٹیچ کروائیں گے یہ کچھ ڈکلیریشن ہے اسکرین کے اوپر اس میں کام کی ڈکلیریشن جو ہے وہ صرف انکلوڈ اٹریٹر ہے اٹریٹر اگر آپ نے انکلوڈ کرنے ہوں تو بیسیکلی آپ یہ ہیڈر فائل کو انکلوڈ کرتے ہیں ہم تین ویریبلس ڈکلیئر کر رہے ہیں ایکس وائی زیڈ جس میں ہم سی ان سے ریڈ کر کے ڈیٹا لائیں گے اور یہ اسکرین کے اوپر پہلی لائن یہ ہم اٹریٹر ڈکلیئر کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیے اٹریٹر ہم سی ان کے ساتھ اٹیچ کروانا چاہ رہے ہیں واٹ از سی ان سی ان کی ٹائپ کیا ہے آئی اسٹریم اٹریٹر سی ان کی ٹائپ ہے جیسے ویکٹر جب ہم نے رینڈم ایکسس اٹریٹر ڈیفائن کیا تھا اس کو ویکٹر کے ساتھ اٹیچ کیا تھا یہاں پہ جو کلاس ہے وہ بیسیکلی آئی اسٹریم کلاس ہے جس کا ایک آپ کہہ لیجئے انسٹینشیشن جو ہے یا آبجیکٹ جو ہے وہ سی این ہے سو ڈیکلریشن از یہاں پہ پوری کھول کے دکھائی گئی یا ٹائپ ڈیف نہیں کی گئی S T D colon colon I stream underscore iterator with in angle brackets int اور angle bracket close name of the iterator is input I T اور اس کو اٹیچ کیا گیا ہے سی uh, ان کے ساتھ اور اس کے بعد uh, یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر نیکسٹ تھری لائنس جو کہ یلو میں ہیں X is equal to asterisk input I T input I T کہاں پہ پوائنٹ کر رہا ہے سی ان پہ پوائنٹ کر رہا ہے اس کی ویلو لے کے ایکس میں ڈال دی گئی اس کے بعد ان پٹ اٹریٹر کو فارورڈ کر دیا گیا پلس پلس کر دیا گیا تاکہ اگلا ایلیمنٹ ریڈ کر سکے اگلا ایلیمنٹ وائی ریڈ کیا پھر ان اٹریٹر کو فارورڈ موو کیا پلس پلس کے ذریعے اور پھر ان پٹ زیڈ آ گیا اور پھر جو ویلو ریڈ کی گئی ہیں ہم وہ اسکرین پہ آؤٹ پٹ کر رہے ہیں یہ چھوٹا سا مین پروگرام ہے اگین اٹریٹر ڈیفائن کیا گیا ہے اٹریٹر ڈیفائن کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیے یلو لائن دیکھیے asterisk I T is equal to X آپ کو پتا ہے کہ ان اٹریٹر جو ہے اگر اس کے ساتھ ڈی ریفرنسنگ کی جائے تو وہ صرف as an R value use ہو سکتا ہے یہاں پہ پٹ آئی اٹریٹر ان پٹ اٹریٹر اس کے ساتھ ڈی ریفرنسنگ کر رہے ہیں اسٹیرکس کر رہے ہیں لیکن اسے ہم as an L value use کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ input iterator as an use نہیں ہو سکتا ڈی ریفرنسنگ کے بعد اس لیے کمپائلر ایرر دے رہا یہ ایگزامپل آؤٹ پٹ اٹریٹر کی ہے بالکل اسی لائن پہ ہم چل رہے ہیں جس لائن کے اوپر ہم ان پٹ اٹریٹر کے اوپر دیکھے تھے پہلی یلو لائن دیکھیے او اسٹریم اٹریٹر ہے وہاں پہ آئی اسٹریم تھا ان پٹ اسٹریم اور یہاں پہ O stream output stream ہے output stream iterator int output I T is the name of the iterator basically constructor call ہو رہا ہے اور یہ دو پیرامیٹر لے رہا ہے ایک تو سی آؤٹ کہ اس اٹریٹر کو آؤٹ پٹ اٹریٹر کو ہم اٹیچ کر رہے ہیں آؤٹ اسٹریم سی آؤٹ کے ساتھ اور اس کے بعد جو دوسرا پیرامیٹر ہے از اے اسٹرنگ کہ جب ہم آؤٹ پٹ کر رہے ہیں اسکرین کے اوپر ایک ایلیمنٹ تو اس کے بعد سیپریٹر کیا آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ جب ایک ایلیمنٹ آؤٹ پٹ کیا جائے تو اس کے بعد کوما آ جائے آپ چاہیں جو مرضی یہاں پہ دے دیں اسی طرح کے آپ جا کے اسٹینڈرڈ میں دیکھ سکتے ہیں یا آپ کے پاس کتاب جو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں اور بھی اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر دیے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھ کے اپنے یوزج کے لیے اپروپریٹ کنسٹرکٹر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ تھری لائنز ہیں وہ بیسیکلی ایکس وائی اور زیڈ کی ویلیوز کو ہم اسکرین پہ پھینک رہے ہیں سنٹیکس جو ہے asterisk output I T plus plus again dereferencing کے آپریٹر کی پریفرنس زیادہ ہے کیونکہ اس لیے آؤٹ پٹ آئی ٹی پہلے اسکرین کے اوپر ایکس کی ویلو چلی جائے گی اس کے بعد اٹریٹر کو پلس پلس کیا جائے گا تاکہ اسٹریم کی اگلی پوزیشن کے اوپر نیکسٹ ویلو کو آؤٹ پٹ کیا جائے that is simple enough code you can this is the counter example again output iterator کے ساتھ جب ہم ڈی ریفرنسنگ کریں تو ہم اسے ایل ویلو کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں ہم اسے آر ویلو کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے یہاں پہ ڈی ریفرنسنگ آر ویلو کے طور پہ یوز ہو رہی ہے سیکنڈ لاسٹ لائن دیکھیے جو یلو میں ہے آپ کے asterisks output I T یہ hardly makes any sense output stream میں ابھی ہم نے کچھ پھینکنا ہے وہ کہہ رہا ہے جی وہاں سے جو کچھ پڑا ہوا ہے میں اس کو ریڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو دس از ناٹ الاؤڈ آپ صرف اس میں پھینک سکتے ہیں آؤٹ پٹ اسٹریم میں اس وجہ سے یہ آپ کو ایرر دے رہا ہے یہ ہم نے پانچ ایگزامپل دیکھ لی جو کہ اٹریٹر کے پانچ کیٹیگری سے کورسپونڈ کرتی تھی اس کے ساتھ ہی اٹریٹر کا سیکشن جو ہے وہ ختم ہو گیا بیسیکلی اس میں پانچ کیٹیگریز تھیں input output bidirectional forward اور رینڈم ایکسس اٹریٹرس کی ہر اٹریٹر کے ساتھ ایس ٹی ایل نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ آپ کانسٹنٹ اٹریٹر بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ڈکلیئر کر سکتے ہیں constant iterator as you know کہ وہ چینجز الاؤ نہیں کریں گے جس بھی چیز کے ساتھ کانسٹنٹ اٹریٹرس کو آپ اٹیچ کر دیں گے وہ اس کنٹینر کے ایلیمنٹس میں چینجز آپ کو الاؤ نہیں کرنے دیں گے اسی طرح ہر اٹریٹر کے ساتھ ریورس اٹریٹرس بھی الاؤڈ ہیں ریورس اٹریٹرس مین کہ وہ الٹے چلتے ہیں آپ وہ انیشلائز جو ہیں آپ انہیں اینڈ پہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب پلس پلس کرتے ہیں تو وہ یوں پیچھے موو کرنا شروع کر دیتے ہیں تمام اٹریٹرس کے ساتھ کانسٹنٹ اٹریٹرز اور ریورس اٹریٹرز بھی ڈکلیئر کیے گئے ہیں اسٹینڈرڈ ٹیمپریٹ لائبریری میں اب ہم اس کے لاسٹ کی کی طرف طرف آتے ہیں major that is standard template library نے ستر سے زیادہ کامنلی یوز ایلگوریدمس ڈیفائن کیے ہوئے ہیں امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ کسی بھی کنٹینر کے اوپر چل سکتے ہیں that is the beauty of generic algorithms جس کی لیے ہم نے بھی کوشش کی تھی فائنڈ کا جنیرک الگوریتم بنانے کی کہ ار of of underlying data structure we can perform algorithm on it algorithm is not only type independent it is also the underlying data structure independent so اس طرح کے ستر سے زیادہ algorithm commonly used algorithm standard library نے ڈکلیئر کیے ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹینر کے ساتھ جو کہ آپ اپنے پروگرام میں یوز کر رہے ہیں ہیں نارملی یہ الگوریدم اٹریٹر کے ساتھ کام کرتے جیسے پوائنٹر اگر ہے ہمارے پاس تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوائنٹر اگر underlying data structure array کو پوائنٹ کر رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے یا نہیں ہے ہم پلس پلس کر کے کام کرنا شروع کر دیں گے جہاں پہ بھی پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے same is the case with iterator اگر الگوریدم کو اٹریٹر کا پتا ہے تو اسے یہ پتا چلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انڈر لائن ڈیٹا اسٹرکچر کیا ہے کیونکہ اس نے underlying data structure container کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے وہ یہ اٹریٹر اسے پرووائڈ کر رہا ہے الگوریدم کو یہ چاہیے کہ یہ ایلیمنٹ کون سا ہے اٹریٹر کو آپ ڈی ریفرنس کر کے آ, یا اس کے اوپر انڈیکسنگ کر کے آپ کو ایلیمنٹ پتا چل جاتا ہے ایلیمنٹ کی ویلو مل جاتی ہے آپ نے اگلے ایلیمنٹ پہ جانا ہے آپ پلس پلس کا آپریشن کر کے مائنس مائنس کا آپریشن کر کے یا اٹریٹر پلس انٹ کر کے اگلے ایلیمنٹ پہ جا سکتے ہیں لازم بات ہے یہ آپریشن اپروپریٹ کیٹیگری کے اوپر ہی آپ لگا سکتے ہیں لیکن these are the basic two operations جو کہ آپ کو چاہیے اور پھر بعض کنٹینرز کے اوپر اٹریٹرز میں آپ ریلیشنل آپریٹرز لگا کے ان کی ویلیوز بھی چیک کر سکتے ہیں so given an iterator an algorithm doesn't need to know on which underlying container data structure it is attached اور it is associated with iterators are enough to deal with the containers or the data structures. یہی چیز اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں more than seventy standard algorithms are implemented there most of them use iterators اور یہ furthermore S T L کے الگوریدم جو ہیں آرڈینری پوائنٹرس کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں الگوریدم کو آپ آرڈینری پوائنٹرس دے دیجئے اور وہ ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے گا ابھی آ, uh, آ, uh, چند سلائڈس پہلے میں ایک ویکٹر کا جب میں اٹریٹر ڈکلیئر کر رہا تھا اور اس سے پہلے ویکٹر ڈکلیئر کیا تھا تو اس میں بھی ہم نے پوائنٹر کو ایز این اٹریٹر ہی یوز کیا تھا and algorithm works with a particular container only if that container supports a particular iterator category so اگر ایلگوریزم کے اوپر جو اٹریٹر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اس ٹائپس کے اٹریٹر ہونے چاہیے اگر تو وہ انڈر لائن کنٹینر وہ اٹریٹر سپورٹ کر رہا ہے تو وہ کام کرے گا ورنہ وہ کام نہیں کرے گا سو so, اگر آپ نے کوئی ایسا الگوریدم ہے جس میں ملٹی پاس آپ کو آ, آ, چاہیے کنٹینر کے اوپر تو کم از کم بائی ڈائریکشنل لٹریٹر اس کے ساتھ ضرور اٹیچ ہونا چاہیے اگزامپل آپ دیکھتے ہیں آ, ان کی ایلگوریدمس کی یہ میں کچھ آپ کو دکھا رہا ہوں ایلگوریز جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری نے دیے ہیں کاپی کا سمپل ہے کہ آپ کاپی کرنا چاہ رہے ہیں so you have to tell کہ اس اٹریٹر سے لے کے اس اٹریٹر تک جو رینج ہے اسے کاپی کر دیجئے اس اٹریٹر جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے جیسے کہ نارملی آپ کاپی کرتے ہیں یہ کاپی فارورڈ ڈائریکشن میں ہوگی کاپی بیکورڈ جو آپ نے رینج دی ہے اس کے لاسٹ ایلیمنٹ سے لے کے سیکوینس کے پہلے ایلیمنٹ تک ہوگی فل جو رینج دی گئی ہے اٹریٹرس کی ان میں کوئی ایک ویلو فل کر دی جائے سو so, جیسے اگر ویکٹر ہے ویکٹر کے بگن سے لے کے اس کے پانچویں ایلیمنٹ تک اس میں زیرو فل کر دیا جائے fill n n n is a number here کہ پہلے پانچ ایلیمنٹ جو ہیں اس میں یہ زیرو فل کر دیا جائے ریموو اگین اٹریٹر یہ جو رینج دی گئی ہوئی ہے اٹریٹر کی اس رینج میں جتنے ایلیمنٹس ہیں انہیں ریموو کر دیا جائے ریپلیس اگین یہ دو اٹریٹرس دیے گئے ہوئے ہیں یہ دو اٹریٹرس جو ہیں اس پوری رینج میں اسے ریپلیس کر دو اس ویلو سے یا اس کی ایک کانوٹیشن یہ بھی ہے کہ اگر اس رینج میں جہاں جہاں یہ چیز پائی جاتی ہے اسے اس ویلو سے ریپلیس کر اٹریٹر سواپ یہ دو اٹریٹرس دیے گئے ہیں ان اٹریٹرس کی ویلو کو آپس میں سواپ کر دیں سارٹ یہ کنٹینر دیا ہوا ہے اسے سارٹ کر دیں یہ رینج دی گئی ہوئی ہے اٹریٹر کی اسے سارٹ کر دیں ایلیمنٹس کو اگین آپ کریکٹ سینٹیکس دیکھ سکتے ہیں اس میں پیرامیٹر اسینڈنگ آرڈر اور ڈسینڈنگ آرڈر میں بھی ہوتا ہے آپ اسے کروانا چاہیں تو کروا لیجیے نان میوٹیٹنگ سیکوینس پچھلے سارے جو ہم نے اگزامپلس دیکھی الگوریتم کی اس میں ویلو چینج ہو رہی ہے کنٹینر میں ویلو چینج ہو رہی ہے یہاں پہ ویلو چینج نہیں ہو رہی ہے نان میوٹیٹنگ سیکوینس ہیں سیکوینسم فائنڈ آپ نے ایک رینج دی آپ نے اٹریٹر دیا ہے اٹریٹر کی رینج میں آپ فائنڈ کیجئے ایسے دو ایلیمنٹ جو کہ ایک ہوں یعنی جو کسی اکوالٹی کرائیٹیریا پہ پورے اتر رہے ہوں جو پہلی اکرنس اس میں فائنڈ پائی جاتی ہے وہ آپ دے دیجیے تو وہ اس ایڈجیسنٹ فائنڈ کے پہلے ایلیمنٹ کا آپ کو ریٹرن کر دے گا کاؤنٹ کاؤنٹ بتائیے کہ اس میں کتنا ہے اس کنٹینر میں کاؤنٹ اف کنڈیشنل ایسے ایلیمنٹ بتائیے جو کہ ایک کنڈیشن کو فلفل کر رہے ہوں مے بی آپ کے پاس اسٹوڈنٹ کے مارکس کا ایک آپ نے کنٹینر بنایا ہوا ہے اس میں پتا کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے کون سے اسٹوڈینٹس ہیں جن کا سی جی پی اے تھری پوائنٹ او سے اوپر ہے یہ آپ وہاں پہ اسے دے دیجئے کہ بیسیکلی جو کنڈیشن چیک کرنی ہے وہ یہ ہے کہ it is greater than three point C G P A is greater than three point o equal آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایکول ہیں کہ نہیں ہیں فائنڈ رینج میں اگین جو آپ نے اٹریٹر کی رینج دی ہے اس میں یہ ایلیمنٹ فائنڈ کر کے دیں اس کی پہلی اکرنس جو ہوگی اس کا اٹریٹر آپ کے پاس ریٹرن ہو جائے گا اگر وہ نہیں ملے گا تو آپ کے پاس سو کالڈ نل اٹریٹر واپس آ جائے گا میکس ایلیمنٹ اس سیکوینس میں جو گریٹسٹ ایلیمنٹ ہے اس کا اٹریٹر ریٹرن کیجیے same is the main search find اور سرچ میں تھوڑا سا فرق ہے سرچ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے سیکوینس کو سرچ کرو اور اگر وہ سیکوینس مل جاتا ہے تو تب سیکوینس جہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اس کا ریٹرن کیا جائے فائنڈ میں ایک ایلیمنٹ فائنڈ ہو رہا تھا سرچ میں آپ پورے ایک سیکوینس کو سرچ کروا سکتے ہیں ناموں کا آپ کے پاس کنٹینر ہے اور آپ اس میں سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا ایک نام فائنڈ کریں نام is itself is a sequence of string Shafiq Urrahman in other word آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سیکوینس فائنڈ کریں دیٹ از سرچ یہ چند ایگزامپلس ہیں جی اب آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں بیسیکلی کاپی الگوریدم کی یہ آپ کے سامنے ایگزامپل ہے اپروپریٹ انکلوڈس ہیں اس کے بعد اگین ٹائپ ڈیف کی گئی ہے ویکٹر uh, انٹ uh, کو ایز این انٹ ویکٹر کیا گیا ہے یہاں پہ اگین ہم ایک انٹ ارے کو ڈکلیئر uh, کر رہے ہیں مین پروگرام میں سیکنڈ لاسٹ لائن اور اسے انیشلائز کر رہے ہیں اس کی بیسس کے اوپر ہم اپنا ایک ویکٹر ڈکلیئر کر رہے ہیں int vector I V last line میں اور اسے دو اٹریٹر uh, uh, دے رہے ہیں آئی ایرے جو کہ انٹ ایرے کے پہلے ایلیمنٹ پہ کو پوائنٹ کر رہا ہے اور دوسرا اٹریٹر جو ہے وہ آخری ایلیمنٹ سے اگلی میمری کو پوائنٹ کر رہا ہے یہ کیوں کیا ہم نے اس لیے کہ ہم ویکٹر کو انیشلائز کرنا چاہ رہے تھے چھ ویلو سے one two three four five six اگر یہ نہ کرتے تو پھر اس کے اوپر ہمیں اٹریٹر ڈکلیئر کرنا پڑنا تھا اٹریٹر ڈکلیئر کرنے کے بعد پھر اٹریٹر کے ذریعے اس میں ویلو سیٹ کرنی پڑنی تھی یا دوسرا طریقہ پش بیک پش بیک چھ پش بیک کرنی پڑنی تھی تو اس کو بچانے کے لیے ہم نے یہ شارٹ ہینڈ نیوٹیشن سے یوز کر لی ہے کہ ارے کو ہم ایزیلی انیشلائز کروا سکتے ہیں اور اس ارے کی بیسس کے اوپر اپنا ویکٹر ہم نے بنا لیا اس کے اوپر ہم نے یہ آؤٹ پٹ اٹریٹر ڈکلیئر کیا آؤٹ جو آپ پہلی لائن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم پہلے بھی سینٹیکس دیکھ آئے ہیں اور یہ دیکھیے جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے یہاں پہ ہم اس کاپی کو یوز کر رہے ہیں S T D is the namespace in which this algorithm copy is defined that's why S T colon colon copy اس کے بعد پیرنتھس میں ہم اسے پہلی چیز جو دے رہے ہیں وہ ہے beginning iterator I V dot begin I V is the name of the vector جو ابھی ہم نے ڈکلیئر کیا ہے اس کے پہلے ایلیمنٹ کا اٹریٹر ریٹرن کر رہے ہیں آئی وی ڈاٹ بگن سے سیکنڈ پیرامیٹر از اٹریٹر جو کہ بیونڈ کو پوائنٹ کر رہا ہے ایلیمنٹ لاسٹ ایلیمنٹ سے اگلی میموری لوکیشن کو آئی وی ڈاٹ اینڈ اور تیسرا جو ہم نے اٹریٹ uh, جو آرگومنٹ دیا ہے وہ what is that it is an iterator یہ اٹریٹر کون سا ہے یہ اٹریٹر آؤٹ پٹ اٹریٹر ہے یہ output iterator C out سے اٹیچڈ ہے اس سے اگلی لائن میں اسکرین کے اوپر جو آپ پہلی دیکھ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گیا تھا کاپی آپ نے کرنا ہے آپ اسے رینج دیجئے کہ یہ بگننگ اٹریٹر ہے یہ اینڈ اٹریٹر ہے اس رینج کو لے کے کاپی کر دیجئے جہاں پہ یہ اٹریٹر اسٹارٹ پوائنٹ کر رہا ہے تیسرا اٹریٹر پوائنٹ کر رہا ہے یہاں پہ ہم نے وہ اٹریٹر آؤٹ پٹ اٹریٹر دے دیا کہ اس رینج میں جو کچھ ہے اسے اس اٹریٹر پہ پھینکنا شروع کر دو یہ اٹریٹر کہاں جا رہا ہے یہ سی آؤٹ کے ساتھ اٹیچ ہے اسکرین کے ساتھ اٹیچ ہے یہ اسکرین پہ پھینکنا شروع کر دیجیے گا کاپی ایلگوریدم کا یونیک یوز آؤٹ پٹ کروانے کے لیے یوز کر رہے ہیں اس کاپی کو اور یہ دیکھیے اسکرین پہ کیا آ رہا ہے اگر آپ اس کو رن کریں گے تو آپ کی آؤٹ پٹ اسکرین کے اوپر یہ نمبر آ جائیں گے سو بیسیکلی ہم نے cleverly output iterator define کیا اسے سی آؤٹ سے اٹیچ کیا اور کاپی کے الگوریدم نے کیا کیا کاپی کے الگوریدم نے اسے نکالا اور اسکرین کے اوپر باہر پھینک دیا یہ ایک دوسری اگزامپل ہے فل کی اگین اسکرین پہ آپ جو کوڈ دیکھ رہے ہیں یہ exactly وہی ہے جو پچھلا تھا ایک امپورٹنٹ چیز جو مس ہو گئی تھی وہ آپ یہ انکلوڈ دیکھیے لاسٹ انکلوڈ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے it is a fifth line from the top اگر آپ نے الگوریدم یوز کرنے ہیں تو آپ کو الگوریدم کا ہیڈر انکلوڈ کرنا پڑے گا so include within angle bracket algorithm باقی انٹ ویکٹر ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں اور آپ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم آؤٹ پٹ اٹریٹر کریٹ کر رہے ہیں اور اسے ہم سی آؤٹ کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں اور سیپریٹر کاما دے رہے ہیں کاپی ہم نے دیا کاپی یہ کیا ہم نے کہ اگین جو پچھلے کا کیس تھا ایگزیکٹلی exactly وہی ہے کہ بگن اور اینڈ کے درمیان جو کچھ ہے اسے اسکرین پہ پھینک دے اس کے بعد یلو میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم فل کو یوز کر رہے ہیں بگن اور اینڈ اٹریٹر میں جو کچھ ہے اس کے بیچ میں جو سیکوینس ہے اس کو زیرو سے فل کر دیا جائے زیرو سے فل کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے جو کچھ کنٹینر میں پڑا ہوا ہے اس کو پھر اسکرین پہ پھینکوا رہے ہیں سو so, ہم پہلے آپ کو دکھائیں گے کہ پہلے کاپی الگریدم نے یہ کیا کہ اسکرین کے اوپر one two three four five six ڈال دیا اس کے بعد فل کے الگریدم نے اسے اوور کر کے سب کو زیرو کر دیا اور آخری جو سیکنڈ لائس کاپی ہے وہ آپ اسکرین پہ آپ کو دکھا رہی ہے کہ یہ سب کچھ زیرو ہو گیا ہے اینڈ ہیئر اٹ فل کے الگریدم نے اسے زیرو کر دیا تھا کاپی نے اسے جب دوبارہ اسکرین پہ دکھایا تو یہ کیونکہ زیرو سے فل ہو گیا تھا زیرو زیرو آ گیا سو so, ان دو ایگزامپل کے ساتھ ہی اگین ایگزامپل دینے کو تو کافی دی جا سکتی ہیں but these are two representative example that tells you the power of the generic generics and the iterators and their combination copy کا کنسپٹ ابھی تک ہمیں یہ تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاننا ہے اٹریٹر کی وجہ سے سی آؤٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایسی چیز بن گئی ہے جس کے اوپر رائٹ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا لیکن ہم جیسے پہلے کرتے ہیں لیکچر کے اختتام کے اوپر اس کا ریویو آج ہم نے ایس ٹی ایل کے دو کمپونیٹ سے ڈیل کیا اٹریٹرز اور الگوریتم کے ساتھ اٹریٹر جیسے ہم پہلے بھی ہوئے ہیں ایسی چیز ہے ایسی ٹائپ ہے جو کہ ایک کنٹینر کو پوائنٹ کر رہی ہے کنٹینر کے ایلیمنٹس کو پوائنٹ کر رہی ہے اور وہ ویسے ہی ایکٹ کر رہی ہے جیسے کہ نارمل پوائنٹر ایکٹ کرتا ہے in relation to ordinary array iterators کی پانچ categories S T L template library نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں امپلیمنٹ کی ہوئی ہیں پٹ اٹریٹ ان سچویشن میں یوز کرتے ہیں جہاں سے ہم نے صرف چیز ان پٹ کرنی ہے output iterator in situation میں جہاں پہ ہم نے چیز آؤٹ پٹ کرنی ہے جیسے اگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ سی آؤٹ کے ساتھ ہم آؤٹ پٹ اٹریٹر اٹیچ کر سکتے ہیں فارورڈ اٹریٹر جن میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں کی کیپبلٹیز موجود ہیں میں یہاں پہ اگین ری ایمفیسائز کرتا چاہوں اگر ہم نے انپٹ اٹریٹر ڈیفائن کیا ہے تو اس میں ہم صرف ویلو کو ریڈ کر سکتے ہیں ویلو کو رائٹ نہیں کر سکتے اور اگر آؤٹ پٹ اٹریٹر ڈیفائن کیا ہے تو ہم صرف ویلو کو آؤٹ کر سکتے ہیں ریڈ نہیں کر سکتے فارورڈ میں دونوں کی کیپیبلٹیز موجود ہیں اور ہم صرف اس میں ایک ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں سب میں ان پٹ میں آؤٹ پٹ میں اور فارورڈ میں ایک ڈائریکشن میں صرف ہم اٹریشن کر سکتے ہیں بائی ڈائریکشنل میں وہ ساری کیپیبلٹیز موجود ہیں جو فارورڈ میں ہیں دونوں ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں رینڈم ایکسس میں وہ ساری کیپیبلٹیز موجود ہیں جو کہ بائی ڈائریکشنل میں موجود ہیں پلس ہم رینڈملی ایکسس کر سکتے ہیں کسی ایلیمنٹ کو کنٹینر کے جس کے ساتھ یہ رینڈم اٹریٹر اٹیچ ہو اس کے بعد ہم نے دیکھا کیا کیا آپریشن ہیں جو کہ ہم ان انٹریٹر کیٹیگریز پہ کر سکتے ہیں وہ ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا لاسٹلی اٹریٹر میں یہ تھا کہ سی پلس پلس نے ایس ٹی ایل کی اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری نے کنٹینر کے ساتھ اپروپریٹ کیٹیگری آف اٹریٹرس کو آلریڈی اٹیچ کر دیا ہوا ہے سو فار ایگزامپل اگر آپ ایک ویکٹر کا آبجیکٹ بناتے ہیں ایس ٹی ایل کی ویکٹر کی ٹیمپلیٹ کلاس کو یوز کرتے ہوئے تو اس کے ساتھ جو اٹریٹر ہے وہ آلریڈی رینڈم کیپبلٹی کا اٹریٹر موجود ہے سو وہ پھر ہم نے ان کی ایگزامپل اور فائنلی ہم ایلگوریدمس پہ آئے seventy plus algorithms are defined in the standard library اور یہ نارملی اٹریٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ اٹریٹرز ہیں اس اٹریٹر سے لے کے جو رینج ہے اس کے اوپر کوئی کام کر دیا جائے اکثر فنکشنز جو ہیں الگوریتم جو ہیں وہ اسی بیسس کے اوپر کام کر سکتے ہیں آپ ان کی لسٹ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ میں دیکھ سکتے ہیں یا کتاب میں دیکھ سکتے ہیں دو کی اگزامپل کاپی اور فٹ کی میں نے آپ کو دکھا دی کہ یہ کیسے یوز کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ان جنیرک الگوریتم کی بیوٹی ہی یہی ہے کہ پتا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ انڈر لائن ڈیٹا اسٹرکچر کون سا ہے سو so, آپ ویکٹر یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کاپی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ڈبل کر سکتے ہیں یوز کر رہے ہیں تب بھی آپ کاپی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ لسٹ یوز کر رہے ہیں تب بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اس کاپی کو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ